ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابراہیم بن عقبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا قریب سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں انہوں نے کہا مسلمان ہیں پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اسی دوران میں ایک عورت نے آپ کے سامنے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا کیا اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لیے اجر ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو تریپن